اے اللہ ندائی نبینا پیارا بنی فاطمانا فلک نا ستارہ تو نہ گلشن جے باوا جی ماچھے ہمارا اے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا تو علیہ کا سلام علیہ کا سلا تو علیہ کا سلام چھ برہان دی سیف دین نہ جانی دعاتے ائمت نجے چھے نشانی امام زماجے نچو میں پیشانی الہ الوراجے راج ن مجد نانی مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا کہا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا علیہ کا سلا تو علیہ کا سلام میں خدانا دھن مل سے فل خدانا تھا حقا انا شیت باری موافق بنا چھ مومن پر مولا احسا گھنا مولا محمد محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا الیک سلاح تو الیک سلاح عليك الصلاة عليك السلام هباوا مداعي عديم المثال قرآن حفظت قدسي خصال دعاتنا سورجت بحر النوى یہ سب من المؤمنين رجال اے مولا محمد همارا سہارا دھارا کہاں ہم نے منہ کی نے آکار سدارا الیک کا تو علیک کا جب شاہ سکے حسین نے کی دی بکا نے ماتم ماتمنی تشریف دیری ہر مومن یہ آسو سی جنت خریدی نے مولا نہ نظرت نی رضوان لی دی اے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا تو علیہ کا علیہ کا سلاح تو علیہ کا سلاح حسین حسین شہ کے ہے ہر دم کرتا مومن رہے خوش خرم خدا نہ دکھاوے امو من کوئی ہم فقط ایک مولا حسین نو ہوئی غم محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا کہا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا علیہ کا سلا تو علیہ کا سلا برہان دین تو برہان برحان دیچے دعائے حسین نہ در سمی نمیچے سین یہ نور شہ شہنا اوپر صدا منہ میں نیچے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی آقا سدھارا ہم سلا ال کا سلاح تو الیک امامی مظاہر دکھایا نالا دعوت نہ بولنے بالا جب ناز نیا مت ہم نے پالا جب آپ نا چہرہ نور روپالا مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے منہ کی نے آکا سدھارا کہا ہم کی آقا سدارا الیک کا سلاح تو الیک کا سلا میں امت نتا میر کی دی چی ملتقا سبنی تطہیر کی دی امامی ظہور نی تدبیر کی دی جے چاہیو تے اللہ یہ تقدیر کی دی اے مولا محمد ہمارا سہارا ن آکا سارا ہم نے آکا آقا سدھارا کا سلح تو الیک سلام الیک کا تو السلام سلحال دہلیز آباد کی دی ہمیشہ محبو نے امداد کی دی نصیحت و ارشاد کی دی مبانی فساد نی برباد کی دی مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم آقا سدھارا کہاں ہم نے مو کی نقاص ال سلا تو الیک کا سلا جب الکن نجات جات نے پانی نہ طالب نے دودھ پلا نے فوت تهيوت دلايو أفضل يدش من دلني جلايو مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم دھارا سلا کا سلاح تو علیہ کا سلا ال کا سلح تو علیہ کا یہ مولا ہم نے علوم پڑھایا یہ پوشاک ہم نے ادب نہ پہنایا ہر چھوٹا نے موٹا نے دل ماں وسایا غفلت نی نیند سی سب نے جگایا مولا محمد ہمارا سہارا دین آقا سدھارا کہاں ہم آکا سارا الیک کا سلاح تو الیک کا سلا بے عید میلاد خیر الانام نے آنکھو منور الامام کری سیف دین نزیارت تمام پڑھو مومنی پر ودانو اے مولا محمد ہمارا سہارا ن آکا سارا ہم نے آکا آقا الیک کا سلح تو علیہ سلام علیہ سلا تو علیہ سلام جمعة نادن کی دی غیبت نے ظاہر غیبت سیے دن نو فضل چھ ظاہر دن ما امام نی حضرت محاضر کھینے کری دی دی برہان باہر ہمارا سہارا کہا ہم نے آقا سدھارا کہا ہم نے آقا سھارا علیہ کا سلا تو علیہ کا سلا شہ دوپٹا اڑایا حشرنی گھڑی تھی صبر کے مایا جار شہن مالٹایا تو جنت نہ روغت نگر ہم نے آیا مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام سلا تو ال سلا ملک نلاخو قبیلا آیا برہان دینا جنازہ اٹھایا سفینہ نے رب یہ چلایا یولا ندریا سی سب نے بچایا مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے نے آقا سدھارا کہاں ہم من کی نقارا الیک کا سلاح تو کیم بھولی سے برہان دینے یہ مولا نہ چہرا نے روشن جبین امت نی مت ندوت نکنے رقین نبینا برادر خدا خدانہ امین مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھا دارا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة ل سلا محمد محمد شردے زبان اکانو مگنج شہنو بیان نے آنکھوں مولا نے نی سورت مولا نے ذکر سی دل نے امان اے مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا کہا ہم مین آکاش دا ال سلا تو الیک کا سل سی آقا علم چھے گھنو حزنی چھے راتو چھے غم نہ دنو قیامت نہ دن آپ شافع بنو اے مولا عرض نے ہماری سنو مولا مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا علیکہ صلاة علیکہ عليك الصلاة لئی کا سلا چمکتی چھ عالم مشہنی مزایا سب پر چھ مولانی پہ ہم نے چھ بخش بقانا ہدایا بقا طول کر آنے عمنی خدایا مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے نے آقا سدھارا کہا ہم نے موکی دین آقا سدارا کا سلاح تو الیک کا آقا اے مولا محمد نے طاہر ہمیں سب تھیا چھے اروغت محاضر امانی نے بخشی کرو شان ظاہر یہ شاد کی خوش تھا اول نے آخر مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے منہ آقا سھارا الیک کا سلا تو علیہ سلام سلا تو الیک سلا ہمیشہ محاضر تھئی سے جود بجاوی نے زیارت کری سے مولا سی سلنی امانی لئی سے اخلاص سی آ وظیفوں پڑی سے مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے آقا سدھارا کہا ہم کی موق آکا سارا عليك الصلاة عليك السلام مو زمان دعوتني خدمة من أبي برہان دیے أنعمة نيابتني خاتم سبخشي بخشی يا مولاي لطف سماری بہ جا مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم آکا سھارا کہاں ہم نے موقین آقا سدھارا الیک کا سلا تو الیک کا سلاح نہ دل بر میں اب دے عقل پرامی لو یہاں بھی اندل اجل بخشی آپ نیچے مولا مولا اقسل نے اہنا سی حاصل چھ سال ہے عمل اے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا ہم نے موکی نے آقا سدھارا علیہ کا سلا تو علیہ سلام علیہ کا سلا تو علیک السلام تمو بھائیو جتنا غلامو ہمارا موالی چھ حقنا امامو ستر ما دعا تو ندامن تھامو یہ سگلا پر ربنا سلا تو سلامو مولا محمد ہمارا سہارا کہا ہم نے نے آکا سدھارا کہا ہم مین آقا سدارا الیک کا سلا تو الیک کا سلا